حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں نے خوشی میں آ کر بیوی کا بوسا لے لیا جبکہ میں روزے سے تھا پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول میں آج ایک بہت بڑا کام کر بیٹھا ہوں کہ روزے کی حالت میں بوسا لے لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا اگر تم روزے کی حالت میں کلی کر لو تو عیسیٰ بن حماد کی روایت میں ہے میں نے کہا کوئی حرج نہیں آپ نے فرمایا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار تین سو پچاسی